السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی پیاری کہانی اس کہانی کا عنوان ہے میاں ٹھنگن اور اسے لکھا کس نے ہے بھائی لکھا کسی نے نہیں سناتے ہی چلے آ رہے ہیں لوگ ایک تھا سپاہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی جو سڑک کے کنارے بیٹھی تھی بڑھیا کہہ رہی تھی کوئی خدا کے واسطے کہ مجھے دو پیسے دے دے یہ ڈبیا مجھ سے لے لے سپاہی نے اس بڑھیا کو دو پیسے دیے اور وہ ڈبیا اس سے لے لی کچھ دور جا کر سپاہی کو خیال آیا کہ بھلا دیکھوں تو ڈبیا میں کیا ہے اس نے جب ڈبیا کھولی تو اس میں سے ایک آدمی نکلا جو سپاہی کے انگوٹھے کے برابر تھا اس آدمی نے ڈبیا سے نکلتے ہی گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی سپاہی تو اتنا ڈرا کہ گھوڑا دوڑا کر وہاں سے بھاگ گیا کچھ دور ایک سرائے تھی سپاہی نے سرائے میں جا کر سرائے کے بھٹیارے سے کہا مجھے کمرہ چاہیے اس نے سپاہی کو کمرہ دکھایا اور پھر وہ اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا جب سپاہی سرائے کے کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اسے آواز آئی میاں میاں السلام علیکم اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا وہ پھر کھانا کھانے لگا ابھی چند والے ہی لیے تھے کہ پھر وہی آواز سنائی دی میاں میاں السلام علیکم سپاہی نے پھر چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ پھر کھانا کھانے لگا مگر ایک آدھ منٹ ہی گزرا تھا کہ پھر کسی نے کہا میاں میاں السلام علیکم سپاہی نے کہا بھائی تم کون ہو نظر تو آتے نہیں ذرا سامنے آؤ آواز آئی میاں اپنی چارپائی کے نیچے دیکھیے جب سپاہی نے چارپائی کے نیچے نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ وہی انگوٹھے کے برابر آدمی جو ڈبیا سے نکلا تھا چارپائی کے پاس کھڑا ہے سپاہی نے کہا بھائی تم کیوں میرے پیچھے چلے آئے ہو وہ کہنے لگا میاں بھلا اب آپ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں میں تو میاں آپ کا دو پیسے کا غلام ہوں آپ نے دو پیسے دے کر مجھے خریدا تھا میں تو اب آپ کے ساتھ ہی رہوں گا سپاہی سن کر خاموش ہو گیا جب اس نے کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچا سپاہی نے اس انگوٹھے کے برابر آدمی سے کہا بھائی اب میں تمہارا نام کیا رکھوں چلو میں تمہارا نام رکھے دیتا ہوں میاں ٹھنگن اچھا تو میاں ٹھنگن یہ تھوڑی سی روٹی بچی ہے تم کھا لو میاں ٹھنگن کہنے لگا نہیں میاں مجھے تو بالکل بھوک نہیں مجھے جب بھوک لگے گی تو میں خود ہی کچھ کھا لوں گا آپ فکر نہ کریں پھر جب سپاہی سونے لگا تو اس نے کہا میاں ٹھنگن تم بھی میری چارپائی کے نیچے سو جاؤ مگر میاں ٹھنگن نے کہا نہیں میاں میں تو سرائے کے سہن میں جا کر سوؤں گا یہ جگہ تو بہت تنگ ہے سپاہی نے کہا بھائی تمہاری مرضی پھر سپاہی تو سو گیا اور میاں ٹھنگن جا کر سرائے کے سہن میں لیٹ گیا جب آدھی رات ہوئی تو میاں ٹھنگن نے لی انگڑائی اس کا پاؤں جا کر سرائے کے دیوار کو لگا تو دیوار دھم کر کے نیچے گر گئی آواز سن کر بھٹیارا دوڑا آیا جب اس نے دیکھا کہ دیوار گر گئی ہے تو وہ سر پیٹنے اور شور مچانے لگا کہ ہائے مجھ غریب کا اتنا نقصان ہو گیا اب میں دیوار بنوانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا شور و گل سن کر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور سپاہی بھی آ گیا لوگ حیران تھے کہ نہ بارش ہوئی نہ بجلی گری دیوار آخر ٹوٹی کیسے سپاہی نے دیکھا تو میرا ٹھنگن کا پاؤں دیوار کے ساتھ اڑا ہوا تھا سپاہی نے کہا ارے میاں ٹھنگن نے کیا غضب کر دیا اس غریب کی دیوار توڑ دی سپاہی کی آواز سن کر میاں ٹھنگن جاگ گیا اور ٹانگے سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور لگا معافیاں مانگنے ہائے میاں مجھے تو پتا ہی نہیں چلا میں نے تو بس ذرا انگڑائی ہی لی تھی سپاہی نے کہا چلو اب اندر کمرے میں چل کر سو میاں ٹھنگر نے کہا نہیں میاں اب آپ سو جائیں میں تو چھ مہینے میں صرف ایک مرتبہ سوتا ہوں سو میں نے سو لیا اب نہیں سوں گا جب دوسرا دن ہوا تو میاں ٹھنگن نے سپاہی سے کہا میاں اگر آپ کہیں تو میں ٹکیا پکا کر کھاؤں سپاہی نے کہا میاں ٹھنگن کھاؤ میاں ٹھنگن نے ایک بنیے کی دکان کا رخ کر لیا وہاں جا کر کہنے لگا میاں بنیے ذرا دو من آٹے کی بوری تو دینا بنیا نے کہا ارے ہوش کر تو انگوٹھے کے برابر آدمی ملا دو من آٹے کی بوری اٹھا سکتا ہے میاں ٹھنگن نے کیا کیا کہ اپنے انگوٹھے کو آگے بڑھایا اور انگوٹھے ہی سے دو من کی بوری لے یہ جا وہ جا بھاگ گیا بنیا شور مچاتا ہی رہ گیا دوڑیو پکڑیو مجھے لوٹ لے گیا مگر میاں ٹھنگن آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے دو من آٹا میاں ٹھنگن نے جا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھا پھر وہ ایک گھی بیچنے والے کے پاس گیا اور کہنے لگا میاں دکاندار ذرا مجھے بیس سیر گھی کا کنستر تو دینا وہ کہنے لگا ارے ٹھنگن ہوش کر تو انگوٹھے کے برابر آدمی بھلا بیس سیر گھی کا کنستر اٹھا سکتا ہے دکاندار کی نگاہ ذرا دوسری طرف ہوئی تو میاں ٹھنگن نے انگوٹھے سے بیس سیر گھی کا کنستر اٹھایا اور یہ جا وہ جا دکاندار شور مچاتا ہی رہ گیا دوڑیو پکڑیو مجھے لوٹ لے گیا ہے مگر میاں ٹھنگن آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا پھر میاں ٹھنگن نے بیس سیر گھی دو من آٹے میں ڈال کر آٹا گوندا اور ایک بڑا سا روٹ بنا کر پہاڑ پر ڈال دیا پھر وہ ایک بہت بڑا درخت توڑ کر لے آیا اس درخت کی لکڑیاں بنا کر پہاڑ کے ارد گرد رکھ کر آگ لگا دی اس آگ سے پہاڑ تپ کر تانبا ہو گیا اور اوپر جو روٹ پڑا تھا وہ پک گیا اب میاں ٹھنگن نے بیٹھ کر وہ روٹ کھانا شروع کیا جب کوئی اس روٹ کا گز بھر ٹکڑا رہ گیا تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس میاں کو تو ٹکیا چکھائی ہی نہیں پھر وہ روٹ کا گز بھر کا ٹکڑا لے کر سپاہی کے پاس گیا اور کہا میاں میں نے ٹکیا پکائی ہے ذرا آپ بھی چکھ لیں سپاہی نے جو گز بھر کا ٹکڑا دیکھا تو اس کی تو جان ہی نکل گئی کہنے لگا جاؤ میاں ٹھنگن خدا کے لیے گز بھر کا ٹکڑا مجھ سے دور لے جاؤ مجھے تو ایسے دیکھ کر ڈر آ رہا ہے یہ میں نہیں کھا سکتا میاں ٹھنگن کہنے لگا اچھا میاں آپ کی مرضی میرے پیٹ کا بھی ایک کونا خالی ہے میں اس ٹکڑے سے اسے بھر لیتا ہوں اور اس نے وہ ٹکڑا بھی کھا لیا پھر کچھ دن گزرے تو پھر وہ سپاہی کے پاس آیا اور کہنے لگا میاں آج کباب کھانے کو جی چاہ رہا ہے آپ اجازت دیں تو میں ذرا سا کباب بنا کر کھاؤں سپاہی نے کہا جاؤ میاں ٹھنگن کھاؤ میاں ٹھنگن سیدھا بادشاہ کے محل میں اس کے استبل میں پہنچا وہاں کئی ہاتھی بھی بندھے ہوئے تھے پہرے دار سو رہے تھے میاں ٹھنگن نے دو ہاتھیوں کو کانوں سے پکڑا اور پہاڑ کی طرف لے گیا وہاں اس نے پھر ایک بہت بڑا اور پرانا درخت توڑ کر پہاڑ کے چوٹی پر ڈال دیا پھر اسے آگ لگا دی جب سارا درخت جل گیا تو اس کے یہ بڑے بڑے کوئلے بن گئے پھر اس نے ایک ہاتھی کو پکڑ کر ان کوئلوں پر دے مارا ہاتھی خوب کھت بت کھت بت کر کے پک گیا پھر اس نے اسے اتار لیا اور دوسرا ہاتھی کوئلوں پر دے مارا دوسرا بھی خوب کھت بت کھت بت کر کے پک گیا اب اس نے مزے لے لے کر یہ کباب کھانے شروع کر دیے جب ایک ہاتھی کی صرف ایک ٹانگ رہ گئی تو وہ افسوس سے چلا اٹھا ہائے میری کم بختی میں نے میاں کو تو کباب چکھایا ہی نہیں پھر وہ اس ٹانگ کو لے کر سپاہی کے پاس پہنچا اور کہا میاں ذرا کباب تو چکھیں سپاہی نے جب ہاتھی کی ٹانگ کا کباب دیکھا تو اس کا دم ہوا ہو گیا اور وہ چلایا میاں ڈنگر خدا کے لیے اس ٹانگ کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ میں یہ ہاتھی کے کباب نہیں کھا سکتا میاں ٹھنگر نے کہا اچھا میاں آپ کی مرضی میرے پیٹ کا بھی ایک کونا خالی ہے میں اسے اس سے بھر لیتا ہوں پھر میاں ٹھنگن نے وہ ٹانگ بھی کھا لی اب تو سپاہی اس سے اتنا ڈر گیا کہ اس نے کہا میاں ٹھنگن میرا اور تمہارا ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے تم تو لوگوں کی چیزیں اڑا لیتے ہو منو آٹے کی روٹی کھاتے ہو اور ہاتھیوں کے کباب بنا کر چٹ کر جاتے ہو کسی دن بھوک لگی تو تم تو مجھے بھی کھا جاؤ گے جاؤ میاں اپنے گھر جاؤ میں تمہارے جیسے بے ایمان اور کھاؤ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا میاں ٹھنگن بڑا غمگین ہو کر بولا میاں بھلا مطلب میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں تو آپ آپ کو کا دو پیسے کا غلام ہوں سپاہی نے کہا نہیں میاں ٹھنگن ہم لوگ غلاموں کو آزاد بھی کر دیا کرتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا میاں ٹھنگن کہنے لگا اچھا میاں آپ کی مرضی السلام علیکم سپاہی نے کہا وعلیکم السلام پھر میاں ٹھنگن اپنی راہ چل دیا اور سپاہی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس بلا انوش ٹھنگن سے نجات حاصل ہوئی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ